بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی یہ بات چل رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جس موضوع پر میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں کہ شریعت کے کاموں میں حکمت کیا ہے اس میں جو اعتراضات پیدا ہوتے ہیں وہ تین قسم کے ہیں ایک تو عقلن کو اعتراض کر سکتا ہے اور وہ کہہ سکتا ہے کہ شریعت کے کاموں میں حکمتوں کا ڈھونڈنا اس میں بیان کرنا یہ مسئلہ بہت مشکل ہے اور بہت گہرا ہے اور اس کو ایک کتاب کی صورت میں لکھنا اور لوگوں کو بتانا بھی ممکن نہیں دوسرا اعتراض اس پہ یہ ہے کہ امت میں اس سے پہلے یہ کام نہیں ہوا خاص طور پہ وہ لوگ جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور سے قریب کا تعلق تھا یعنی صحابہ کرام رضی اللہ نے کہیں ایسی چیزیں نہیں لکھی کہ جس سے پتہ چلے کہ شریعت کے کاموں میں ان حضرات کے یہاں بھی کوئی حکمت تھی یا حکمت تلاش کرتے تھے تو امت نے تیرہ سو برس میں ایک طرح سے اس بحث کو چھیڑا ہی نہیں تو تم جو اب شروع کر رہے ہو تو تمہارے شروع کرنے کا کچھ فائدہ نہیں پوری امت بال اتفاق جس کام کو چھوڑ چکی ہے تم ایک نئی بدت اختیار کرنے چلے اور تیسرا اعتراض اس پہ یہ تھا کہ شاہ صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تیسرا اعتراض کرنے والا یہ کر سکتا ہے کہ ایک آدمی کو شریعت کی حکمتوں کا پتا پڑھا لکھا ہے شہر میں رہتا ہے تعلیم حاصل کر لی ایک دیہاتی ہے جسے ان حکمتوں کا پتہ ہی نہیں اس کے پاس تعلیم بھی نہیں ہے تو جو نماز وہ پڑھے گا اور جو نماز تم پڑھو گے دونوں کا ثواب برابر ہے جتنے اخلاص کے ساتھ وہ کام کرے گا اور تم کام کرو گے حکمت کا پتہ ہو نہ ہو اللہ نے تو ہی ثواب دینا ہے تو آپ تک اس درد سر میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ روزہ رکھنے کا یہ فائدہ ہے نماز میں یہ فائدہ ہے فلاں کام میں یہ فائدہ ہے تو اس لیے تم ان تمام چیزوں کو چھوڑو حضرت رحمت اللہ علیہ کی بات کو <clears throat> بڑھاتے ہوئے ایک چیز اور بھی اس کی مثال سمجھ لیجیے شاہ صاحب اللہ علیہ خود اس پہ بحث کریں گے آگے چل کے مثلا ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اشاخ فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی آدمی پر غسل واجب ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اس طریقے سے نہائے کہ جسم کو اچھی طرح مل لے بال بار کے نیچے پانی پہنچ جائے اور پانی سے دھل جائے اسی لیے یہ مالکی کو کہا جو ہے یہ وسو میں اور میں سے فرض لکھتے ہیں کہ اپنے جسم کو ملا جائے احناف نے سے فرض قرار نہیں دیا حنفی کو کہا کہتے ہیں کہ احتیاط کی حدیث ہے تو کوئی بھی آدمی وصل کرے گا تو وہ بھی کر لے گا لیکن مالکیوں کے ہاں اس کا اتنا اہتمام ہے کہ وہ وضو کے چار فرائض جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتائے ہیں اس کے بعد وہ دو فرائض اس میں اور شامل کرتے ہیں چھ فرائض وہ گنتے ہیں اور مالکیوں کے یہاں یہ فرض ہے کہ کوئی آدمی مرتن شاور کے نیچے کھڑا ہوا ہے اور اس نے اپنے سر پہ پانی بہا لیا اور سر کو اگر نہیں ملا لیکن اس کا گمان غالب یہ ہے کہ سارے بال سار ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے ہمارے نزدیک تو ہو جائے گا مالکی کو کہا کہتے ہیں نہیں ہوگا جب تک کہ سر کو اچھی طرح نہ اب اس میں حکمت کیا کیوں آدمی ایسے کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ہر بال کے نیچے ناپاکی پاکی ہو تو تم اپنے جسم کو اچھی طرح مان صاحب رحمت اللہ اس کی حکمت لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جس آدمی پر بھی ایسی حالت کاری ہوتی ہے بسا اوقات اس کا جسم پسینے سے بھر جاتا ہے سر سے پاؤں تک پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے تو یہ جو پسینہ اس وقت کا ہے چاہے ہم کسی پاک ہی کہیں کہ کسی کپڑے کے فرق کیجیے لگ جائے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ کپڑا ناپاک ہو گیا ہے لیکن وہ بار بار جو اس پسینے میں شرابور ہو گیا ہے اب اس کے لیے ضروری ہے کہ سارے پسینے کو صاف کرے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بال کے نیچے ناپاک یہ ایک مثال ہے کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے خدمت بیان کی کہ آخر جسم کو ملنے کی حکمت کیا ہے تو حکمت یہ ہے کہ وہ پسینہ یا ناپاکی ہے وہ دور ہو جائے گی اب ایک دیہاتی آدمی ایسے کر لے اسے اس حکمت کا نہیں پتا ایک آدمی ہے حکمت کا پتا تو دونوں میں فرق کیا وہ دونوں ہو گئے تو ضرورت کیا ہے اتنی لمبی بحث کرنے کی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے ان تینوں اعتراضات کے بعد آگے چل کے لکھتے ہیں اس کے فوراً بعد چل کے لکھتے ہیں کہ وہ سب خیالات بالکل غلط ہیں یعنی انہوں نے انہیں تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا اس میں سے کوئی چیز بھی اصل نہیں سب سے پہلا اعتراض تو تھا عقل کہ مسائل اتنے باریک اور پیچیدہ ہیں کہ ہر ہر چیز نہیں بس کہاں تک تلاش کرو شریعت کے ہزاروں مسائل لوگ اس کے حاضی ہو جائیں گے اور دو اعتراض ہیں نقلی ایک تو یہ کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کیا اور دوسری یہ کہ کرو نہ کرو جب عمل کرنا ہے تو سب برابر ہیں شاہ صاحب اللہ علیہ نے اس پہلے اعتراض کا جواب پہلے دیا ہے جو عقل پہ مبنی ہے اور باقی جو دو اعتراضات ہیں ان کے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے چھ سات آٹھ جوابات لکھے ہیں ہم آج صرف اس عقلی اعتبار سے پہلی دلی کو لیتے ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور کسی آدمی کا یہ اعتراض کرنا کہ یہ مسائل جو ہیں بہت پوشیدہ ہیں باریک ہیں اور بہت غامض ہونے کی وجہ سے بہت باریک ہونے کی وجہ سے یہ ہر ایک سمجھ میں آ نہیں سکتے اس ایسی کتاب کو نہ لکھو کلنا ہم یہ کہتے ہیں یہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جواب ہے اپنی اعتراض کے جواب کے معاملے میں کہتے ہیں کہ ان ہی اللہ و اصلن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سرے سے اس فن کی تدبیر ممکن ہی نہیں ہے سرے سے اس بحث کو لکھنا ممکن ہی نہیں ہے لا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کئی بار کیسے ہو سکتا ہے جو مسائل پوشیدہ ہیں بالکل پیچیدہ ہیں باریک ہیں ان کو نہ بیان کیا جائے یہ کیسے بات مانی جا سکتی ہے وہ مسائل توحید وقت صفات آمک مدرکن و ابعد الحاط اس لیے کہ ہم تو چلے شریعت کے مسائل کی حکمتیں بیان کرنے مگر تم سوچو خدا کی توحید اور خدا کی صفات ہیں وہ اس سے بھی زیادہ مشکل مسائل ہیں آمک و مدرکن اتنی گہرے مسائل ہیں جو ان عام حکمتوں سے کہیں زیادہ گہرے ہیں وہ و اور احاطہ ان کا کیا نہیں جا سکتا وقت جس طرح جس طرح اللہ علمن شاہ اور اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے چاہا اپنی رات اور صفات کے مسائل کو آسان کر دیا وقت کل علم اور یہی حال ہے ہر ایک علم کا دنیا میں علم یا طرح بات یا رائے کہ وہ اگر سرسری نظر سے دیکھیں کوئی بھی علم دنیا کا تو پہلے پہل پڑھنے والوں کو بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے ان و مستقل اور آدمی سمجھتا ہے کہ علم پر قابو پانا بچہ جو پڑھ رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے میرے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ کتاب بڑی پیچیدہ ہے بلکہ حاصل بھی ممکن یا اور پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ اس کتاب میں لکھا گیا ہے یہ علم اتنا گہرا ہے کہ میں تو اس کو قابو میں نہیں ڈال سکتا سلم دب آتی لیکن جب اس علم کو ریاست مجاہدہ ہتھیاروں کے ذریعے اوزاروں کے ذریعے سدھار کیا جاتا ہے وہ تجسری جو فیفا میں مقدماتی اور جو کچھ بھی اس علم کی بیسک ٹرمنالوجی ہے جو بیسک چیزیں اس میں سمجھ لیا جاتا ہے اصلت کا کی تو بچے جو پڑھتے ہیں کتابیں جو پڑھتے ہیں ان کو وہ علم بڑا آسان لگتا ہے اور تیسر تو مبانی اور پھر اسی طرح جب بچے جم جاتے ہیں اس علم کو پڑھنے میں تو اس کی بنیادوں کو قائم کرتے ہیں وہ تفریح و فروئی و ذوائع اور اسی طرح وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کی جزیات اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذوائع جو ہیں زوائ کہتے ہیں انگور کے چھلکے کو خربوزے کے چھلکے کو تو جو چھلکے ہوتے ہیں ان کا کیا مطلب ہے چھلکے کو کہاں رکھنا ہے گودے کو کہاں رکھنا ہے یہ سب چیزیں اس کو آ جاتی ہیں تو اگر اس انسان کے اعتراض کا مقصد یہ ہے کہ مسائل کے بہت پوشیدہ اور باریک ہیں اس لیے اس پر بحث نہیں کی جا سکتی تو میں کہتا ہوں کہ کون سا دنیا میں علم ایسا ہے جو آسان ہوتا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس اعتراض کا پہلا جواب یہ دیا ہے اور دوسرا جو جواب دیا ہے اس سے بھی مختصر یہ تو تھا ترجمہ اس کا اب دیکھتے ہیں اس کی تشریح شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان ارادت ہی ان کے تدوین و اثرن اگر اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس تدوین اس فن کی تدوین نہیں ہو سکتی تم شروع کرتے ہو تہارت کے مسائل کو اب اس میں تم حکمت بیان کرنے لگتے ہو پھر تم شروع کرتے ہو اس کے بعد نماز کو روزے کو حج کو زکات کو نکاح کو طلاق کو جتنے بھی مسائل ہیں تو آخر کہاں تک تم لکھو گے کیسے ممکن ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر وہ کہتا ہے کہ یہ بڑے ہی پیچیدہ مسائل ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو اللہ کی توحید اور اس کی صفات جو ہیں وہ اس سے زیادہ پیچیدہ تو سمجھنے والوں نے اسے سمجھا ہے یا نہیں کتابیں لکھنے والوں نے لکھی ہیں یا نہیں امت نے بتایا ہے یا نہیں تو جو خدا کی توحید اور اس کی ذات اور صفات کے مسائل کو اس امت میں علماء حل کر سکتے ہیں تو یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے اس کے مقابلے میں تو کسی بھی علم اور فن کو اس لیے چھوڑ دینا کہ یہ مشکل ہے لہٰذا نہیں کیا جا سکتا تو پھر دنیا میں تعلیم ہی نہیں ہونی چاہیے کزانے کا کل علم ہر علم کا یہی حال ہے کہ جب تم اسے بالکل سرسری نظر سے دیکھتے ہو بچہ جب کتاب کھولتا ہے تو کہتا ہے کو یہ تو بہت مشکل ہے اسے کیسے پڑھوں گا یہ تو مسائل سمجھ میں ہی نہیں آئیں گے مگر وہ کیا کرتا ہے اوزار استعمال کرتا ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں جانوروں کے لیے کہ کھیتی باڑی جب شروع ہوتی ہے تو بیل جو ہوتا ہے وہ ہر کے نیچے جتا نہیں ہے بیل کو کے کندھے پر رکھے نا جب حل تو وہ پہلی دو چار مرتبہ تو بھاگتا ہے اس سے نہیں جمتا پھر جو کسان ہوتا ہے اسے جما لیتا ہے اوزاروں کے ذریعے اس پہ جبر کر کے مار کے پیٹ کے کسی طرح بھی تو کوٹ پیٹ کے برابر کر لیتا شاہ صاحب محمد اللہ کرواتے ہیں اسی طرح یہ جو مسائل ہیں اللہ نے اسی لیے رکھے ہیں تو ان چیزوں کو دیکھیں ان کو پڑھیں اور اللہ ذات اور صفات دونوں کے مسائل جو ہیں کہ نہایت پیچیدہ شاہ صاحب اللہ نے یہ جو بات کہی ہے نا یہ کمال کی بات پورے دین میں سب سے زیادہ گہرے مسئلے جہاں پر پہنچ کے اچھے اچھے علماء کی ہمتیں ہار گئی اور جہاں پر پہنچ کے بڑے بڑے علم اور فضل اور تقوا والے لوگوں کو پسینہ آ گیا اور جہاں پر پہنچ کے لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے بڑے بڑے علماء نے وہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے مسائل اللہ تعالی کی ذات وہ عقل کے احاطے میں نہیں آتی اور اللہ کی صفات وہ انسان کی عقل کے احاطے سے ماں آئیں آئے انسان اللہ کی ذات کو اس طرح بیان کر سکتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان آدمی ہے اس چیز کا جو دیکھتا ہے اس کی مثال بیان کرتا ہے بچہ ہے سے پہلی مرتبہ ماں باپ کو بتا دیتا ہے کہ بیٹے اس چیز کا نام قلم ہے یہ کاپی ہے یہ کتاب ہے اب وہ نقش اس کے دماغ میں محفوظ ہو جاتا ہے دو مرتبہ چار مرتبہ پانچویں مرتبہ جب اس سے پوچھے تو اللہ نے نظام ایسا رکھا ہے جو جو میڈیکل میڈیکل میں بھی لوگ جانتے ہیں سب جانتے ہیں کہ وہ بچہ آنند پانند اس چیز کو دیکھتا ہے اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں یہ چیز ہے یہ میسج کو پہنچاتا ہے دماغ تک دماغ میں جو تصویر پہلے سے محفوظ تھی وہ اس کو اس کے مطابق بتاتا ہے اور پھر فتوا دیتا ہے کہ کافی یہ گھڑی ہے یہ مکان ہے اور آنند پانند یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو اللہ کی مثال کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں جب مثال نہیں ہے تو سمجھے کیسے اسی لیے سارے عقیدے کی اصل قرآن کریم کی رعایت ہے کہ اللہ نے فرمایا سکم استری شیون اللہ جیسی کوئی چیز تو اللہ جیسی جب کوئی چیز ہے ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ کی کے تصور کیا کریں کہ خدا کیسا غازی رحمت اللہ علیہ نے سارا فلسفہ غازی اصل میں آدمی تھے ہی فلسفے کی اور راضی رحمت اللہ علیہ کا اصل میدان کلام فلسفہ تھا بحث تھی مباحثے تھے اور راضی میں کمال یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کو پوری تنقیدی نظر سے پڑھتے ہیں ایک تو ہے ہمارا آپ کا ایمان کہ ہم کہتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے بس جو کچھ لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے پہلے مسلمانوں میں یہ حال نہیں تھا یہ جو علماء تھے وہ جان بوجھ کے اعتراض پیدا کرتے تھے وہ کہتے تھے یہ آیت کی سے ٹکراتی ہے یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے اس کو حل کرو اگر یہ خدا کی کتاب ہے تو کیسے کیوں اللہ نے یہ کہا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عورتوں کی پوری فہرست دے دی کہ آپ کے لیے یہ عورت جائز ہے اس سے نکاح جائز ہے اس سے نکاح جائز ہے غمرا النبی حاضر نامہ آپ وہ عورتیں جو ہجرت کر کے آپ کے ساتھ آئی ہیں ان اراد النبی سے رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہو جائے کسی عورت کے متعلق نکاح کرنے کا اور ان واہبت نفسہ اور اگر وہ عورت اپنے آپ کو خود آپ کے حوالے کرنا چاہے یہ ساری عورتیں آپ کے لیے جائے گا آگے چل کے اللہ کہتا ہے خالی تسلط صرف آپ کے لیے یہ اجازت ہے ہندو نمومنی ایمان والوں سے میں سے کسی کے لیے یہ اجازت نہیں مفسرین خود اس پہ سوال ہے وہ کہتے ہیں کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اجازت ہے باقی امت کے لیے کیوں اجازت ہے اب تو ہمارے یہاں ماحول چونکہ گھٹن کا ہو گیا نا کوئی گلاس مٹ کے کھڑا ہو کے یہ پوچھ لے کہ صاحب یہ قرآن کریم میں یہ یہ آیات ہیں یہ آپس میں ٹکراتی ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے تو یہ کیوں ہے ایسے آیات تو اب جواب نہ آتا ہو تو پہلا مسئلہ یہی یہ لگتا ہے کہ آپ کیا کفر کی باتیں کرتے ہو بیٹھ جاؤ خبردار تم نے یہ بات کی پہلے ایسے ماحول نہیں تھا تازی کی تفسیر پڑھیں تو آنکھیں کھل جاتی ہیں جو اعتراضات کافروں کے دماغ میں مشکل سے آتے ہیں وہ بھی راضی لکھتے ہیں تو کہتے ہیں تو یہ اعتراض ہے یہ سب کمال کے جوابات ہو دیتے ہیں یہی حال السلام کا ہے یہی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب اللہ تو اللہ کی ذات اس پہ بڑے اعتراض پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ سارے عقیدے میں اب راضی رحمۃ اللہ علیہ کسی آیت کو لکھتے ہیں راضی کہتا ہے سارے عقیدے میں اصل بنیاد یہ ہے کہ اللہ نگاہ نہیں سکم اس شیون اللہ جیسی کوئی چیز نہیں اسی لیے اتنے پیچیدہ مسائل ہیں عقیدے کے خاص طور پہ جب صفا کے والد اعلیٰ کا عقیدہ آتا ہے تو لوگ اس سے کتراتے ہیں جان چھڑاتے حضرت خانوی نبر اللہ کلو نے پورا بیان قرآن لکھا ہے اور کمال کی تفسیر کی حضرت رحمت اللہ کی تفسیر وہ کبھی کبھی دو دو ہر بریکٹ میں جو لکھ جاتے ہیں تیس تیس چالیس چالیس سفا دیکھ کے وہ مسئلہ نہیں ہوتا جو حضرت کے دو لفظوں سے ہو جاتا ہے میرے حضرت نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی صفات کا مسئلہ آیا تو مجھے یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش میں نے پڑھا ہی نہ میں جاہل آدمی ہوتا اور بالکل عام لوگوں جیسی زندگی بسر کرتا اور ایمان لے کے چلا جاتا دنیا سے مجھے تمنا ہوئی کاش ہم نے اتنا پڑھا ہی نہ ہوتا اتنا مشکل مثلا ہمارے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات زمان اور مکان سے پاک ہے یہ اب فزکس میں جو تصور آیا نا ٹائم اینڈ اسپیس کا ہمارے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ٹائم اور اسپیس دونوں سے پاک ہے جس وقت زمانہ نہیں تھا اس وقت بھی تو اللہ تھا جب جگہ نہیں تھی اس وقت بھی خدا تھا کو حل کرو ہماری عقل میں ہی نہیں آتا اس لیے کہ ہمارا فریم آف مائنڈ جو ہے وہ اس کا عادی ہو چکا ہے کہ ہم ہر چیز کو ٹائم کے اعتبار سے دیکھتے ہیں اور ہر چیز کو جگہ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کسی چیز کا نام لیں بتانا پڑتا ہے کس سن میں کہتا ہے میرے والد تھے تو کوئی نہ کوئی سن تو متعین ہو جاتا ہے کہتا ہے میرا بیٹا جب پیدا ہوا کوئی سن متعین ہو گیا جگہ متعین ہو گئی اللہ کی ذات کے متعلق نہ کوئی زمانہ ہے اور نہ کوئی جگہ ہے اسی لیے فکار نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اوپر والا جانتا ہے یا اشارہ کرے اللہ کی ذات کے لیے اوپر کی طرف اور وہ عام آدمی میں سے ہو تو کوئی پرواہ نہیں اس کے ذہن منتشر ہو جائے گا نا تو کہیں نہ کہیں تو اسے جمانا ہے تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتا اللہ نیچے ہے دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے چھ جو اطراف ہیں ان میں سے سب سے اچھی عزت والی سمت اوپر کی مانی گئی ہے سب جانتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ اوپر والا جانتا ہے لیکن پکار ہے کہ کیا انسان کو عقیدے کے مسائل کا پتا ہو اور پھر وہ کہتے کہ اللہ اوپر ہے تو یہ کفر کا انتخاب کرتا ہے اس لیے کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ خدا لمیٹڈ ہے کسی جگہ پر محدود ہے اور اللہ کی ذات محدود نہیں اسی لیے وہ کہا کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات نہ اس کائنات کا حصہ ہے اور نہ اس کائنات سے باہر ہے وہ کہتے ہیں بس رک جاؤ یہاں پہنچ کے عقل کے احاطے میں یہ چیز نہیں آتی اور خدا تعالیٰ کی صفات وہ اس سے بھی زیادہ گہرائی کا مسئلہ ہے تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اور صفات پر علم کلام والے بات کر لیتے ہیں تو میں جو کچھ لکھنے چلا ہوں یہ تو اس کے مقابلے میں کہیں کم چیز ہے ہم کیوں نہیں سے لکھ سکتے اللہ تعالی کی ذات پر اعتماد اور اللہ تعالی کی صفات کا ماننا ہمیں بہت مرتبہ ایسی چیزوں سے واسطہ پڑا اور ابھی کل گزشتہ روز بھی بعض بچے ایسے ملے جو سرے سے جنہوں نے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا ہم خدا کو مانتے ہی سیدھی سی بات اللہ تعالیٰ ہے ہی ذات اور صفات کی بحث بعد میں اور قرآن کریم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکے جی نے کی دل کی لیا اور آخرت آج تک کوئی مر کے زندہ نہیں ہوا کوئی ایسا آدمی نہیں آیا جس نے بتایا ہو کہ آفر نہیں ہوتا اس لیے جنت جہنم کے ڈرانے کے لیے یہ سب ان کی ورنگ ہے انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ خدا کر کیا سکتا ہے یہی نہ کہ مار دے گا اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا جہنم میں ڈالے گا آگ میں دلا دے گا بس پھر کیا ہوگا پھر خدا کرے گا مارے گا تو ہم تو آگے ہو جائیں گے جینے بتنے کے تو اس میں کیا تکلیف ہے یہ ان لوگوں کے خیالات ہیں سب کے تو نہیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں ذہین ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم کچھ باتیں ایسی کریں ناراضگی نہ ہو تو کچھ کہو جو تم نے کہنا ہے یہ اس جدید تعلیم کا اثر ہے ان ذہین لوگوں پہ جن لوگوں نے کام کرنے ہوتے اور ایک طبقہ ہوا ہے جنہوں نے کہا کس چکر میں پڑے ہوئے اسی طرح نماز روزہ کرو چھوڑو ہمیں کیا لگتا ہے اللہ ہے یا نہیں ہے لیکن یہ ذہین لوگ جب قوموں کی قیادت کو سنبھال لیتے ہیں اور خدا پر ایمان نہ ہو اور آخرت کا خوف نہ ہو اور اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس نہ ہو کہ پھر وہی کچھ ہوا کرتا ہے جو سارے ظالم حکمران کیا یہ حال ہو جاتا ہے اس لیے یہ جو کہتے تھے نا کہ جدید تعلیم کے ساتھ الحاظ بھی آ جائے گا ملحد ہو جائیں گے لوگ تو کچھ غلط نہیں کہتے تھے اسی لیے کہتے تھے کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے لوگ یہ جس پٹری پر تم چڑھا رہے ہو تو یہ ان بچوں نے ہم سے کہا اور جو چیزیں ہم نے ان سے عرض کی ان میں سے ایک کام کی بات ہم کام کی سمجھتے ہیں ممکن ہے آپ کے نزدیک کام کی نہ ہو ضروری نہیں کہ ہمارے ہر خیال سے آپ کو اتفاق کی ہو لیکن جسے ہم کام کی بات سمجھتے ہیں وہ یہ کہ ہم نے ان سے کہا کہ دیکھو اللہ کی ذات اور صفات پر جو بات شروع ہوئی ہے یہ سولہویں صدی سے زیادہ شروع ہو گئی سولہویں صدی کے آخر پہ سترویں صدی کے آغاز میں یورپ میں جب بیداری پیدا ہوئی تو انہوں نے ہر چیز کے لیے کہا کہ اس کا کوئی کاز ہونا چاہیے اور زمانے کو اگر ہم تقسیم کریں تو انسانوں میں ایک ہیرو وہ ہے ریکارڈڈ ہسٹری میں ایک تو ہے نا جو ہسٹری ریکارڈ ہی نہیں ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ ماں بلو معشار یہ جو آج آپ کو جھٹلا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا یہ تو دس فیصد حصہ بھی نہیں ہے جو دنیا میں اس سے پہلے قومیں گزر چکی یہ تو دس فیصد ترقی بھی نہیں ہوئی ابھی یہ جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں اور اب تاریخ سے جو چیزیں ثابت ہوئی ہیں جو بھی قرآن کریم کا طالب علم ہے اور جو بھی قرآن کو پڑھتا ہے تفصیل کو پڑھتا ہے وہ سب پہ نظر کر ہی نہیں سکتا آپ کے آلو چیز یہ جتنی جدید تحقیقات اب نکل رہی ہیں نا یہ قصبے نکل رہے ہیں نئی نئی چیزیں نکل رہی ہیں دنیا میں خدائیاں ہو رہی ہیں یہ تفسیر کا بہت بڑا حصہ ہے قرآن کریم کا اگر کوئی آدمی ان چیزوں کو نہیں جانتا تو قرآن کریم کی تفسیر نہیں کر سکتا جیسے کہ اس کا حق بنتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قید پڑا ابھی کچھ عرصہ پہلے اس قحط کے اثرات کہاں کہاں پہنچے یمن میں کھدائی ہوئی اور مصر اور یمن کا فاصلہ دیکھو اور وہ جو قبر نکلی ایک ملکہ کی اور دنیا جہان کے زیورات اور ہیرے جواہرات کا پورا ایک ایک بھرا ہوا اس کی قبر میں رکھا اور اس سے اس کے ساتھ لکھا تھا کہ میرے ملک میں قحط پڑ گیا اور میرے ایل جی گئے گئے یوسف علیہ السلام کے پاس تاکہ گندم لے آئیں اور گندم ہمارے ملک میں رہی نہیں اور افسوس کے ہیرے جواہرات ان سے دنیا خریدی جا سکتی ہے میں نے پیس کے کھا نہیں سکتی تو میں اس حال میں مر رہی ہوں کہ یوسف کے پاس سے بالکل کوئی مدد نہیں پہنچ قرآن نے جس چیز کا ذکر کیا تھا اس کی تصدیق اب ہوئی نا اس سے پتا چلتا ہے اس لیے اس بات کو ہم لمبا نہیں کرتے مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں صرف ایک دین اسلام ایسا ہے جو عقل کے معیار سے پلاؤ کرتا ہے نقل صحیح ہو اور عقل بھی صحیح ہو دونوں آپس میں ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اب کوئی دین ایسا نہیں رہا کہ ان سائنٹیفک ریزنس کو بتا سکے تو اب یہ میں نکل نکلنی ہیں چیزیں آہستہ آہستہ قرآن کریم نے جو کچھ کہا تھا پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ چیز اس زمانے میں ہوئی تھی اس زمانے میں ہوئی تھی تو ایک تو وہ دور تھا جو گزر گیا پھر دور آیا جب تاریخ لکھی گئی تو ریکارڈڈ ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں تو انسانوں کو دو حصوں پہ ہم آسانی سے تقسیم کر لیتے ہیں ایک وہ جو سائنس سے پہلے کا دور ہے اور ایک وہ دور ہے جب یورپ نے سر اٹھایا اور پندرہویں صدی کے آخر پہ سولہویں صدی کے شروع میں سترویں صدی کے شروع میں یہ چیزیں شروع ہوئیں اور انہوں نے یہ بحث شروع کی اور اس سے پہلے بھی یہ بات ہوتی تھی کہ کسی چیز کا سبب کیا ہے تو پوری قوموں کا ٹرینڈ سیٹر جو ان کا رجحان متعین کرتا تھا مذہب تھا کیوں بجلی گری اس علاقے میں گنا کیوں پتھر برستے خدا کا عذاب ہے کیوں یہ پانی اوپر سے برستا ہے خدا کی رحمت ہے پانی سمندر کا کھارا کیوں ہے بس یہ اللہ کی مرضی مذہب جو بتاتا تھا باتیں ساری کی ساری یورپ جو اٹھا تو بغیر مذہب کے اگرچہ اس کے پہلی سب کے جو سائنسدان تھے وہ مذہب کے قائل تھے جب یورپ اٹھا ہے اپنی نشت ثانیہ میں تو انہوں نے کہا کہ چینی کیوں جمتی انہوں نے کہا اس لیے کہ بادل آپس میں ٹکراتے ہیں اس کی کاز ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ چاہتا ہے اس علاقے میں پتھر کیوں ہیں انہوں نے کہا شہاب ثاقب ہے جب ٹوٹتے ہیں تو برستے ہیں یہ نہیں کہا کہ یہاں گناہ کار بستے ہیں اچھا سمندر کا پانی سارا کیوں ہے کہا اس لیے کہ کھارا نہ ہو نمک نہ ملا ہوا ہو پانی میٹھا ہوگا تو سڑ جائے گا ختم ہو جائے گا جتنی چیزیں تھیں وہ نیوٹن کی بڑی مشہور مثال ہے کہ صرف نیچے کیوں گرا تو انہوں نے اس کے پیچھے ایک کاز ڈھونڈا کہ وجہ کیا ہے یہ سائنس کی بنیاد پڑ گئی تو انہوں نے کیا کیا ہر چیز کی وجہ دریافت کرتے تھے کہ اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے اور اس بات کو ایک دم سے انہوں نے ہٹا دیا کہ اس کے پیچھے اللہ ہے اور سائنس نے یہ بتایا کہ یہ چیز کیا ہے اور یہ چیز کیوں ہے اس کا جواب نہ وہ اب تک دے سکے نہ پہلے دے سکے کیوں ہے پانی اوپر کی طرف کیوں اٹھتا ہے انہوں نے کہا اس کہ بھاپ بن جاتی ہے ہلکا ہو جاتا ہے یہ بھاپ کیوں بن جاتی ہے اس کیوں کو آپ پیچھے سہلاتے جائیں تو ایک موقع پر پہنچ کے سوائے اس کے کوئی جواب نہیں بنتا کہ اللہ کی نشیحت کے پانی ہمیشہ ڈبوتا ہے ہم کہتے ہیں پانی ہمیشہ ڈبوتا ہے لیکن موسا علیہ السلام کو کیوں نہیں دبوتی وہ کہتے ہم نہیں مانگتے وہاں پہنچ کے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مشیت یہی تھی کہ پانی اپنی اصل نیچرل طبیعت کو چھوڑ کر خدا کے حکم کے مطابق کام کرے ہم کہتے ہیں آپ جلاتی ہے وہ کہتے ہیں بالکل جلاتی ہے ہم کہتے ہیں کیوں جلاتی ہے وہ کہتے ہیں اس وجہ سے جلاتی ہے ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے لیکن آگ میں جلانے کی صلاحیت کس نے رکھی ہے ہم کہتے ہیں خود بخود ہے ہم کہتے ہیں نہیں اللہ نے رکھی ہے یہاں پہنچ کے فرق پڑ گیا ہم کہتے ہیں اگر اللہ نے رکھی ہے اور یقیناً اللہ نے رکھی ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ خدا جب چاہے آگ سے جلانے کی صفت کو تنگ کر وہ کہتے ہیں ہوتا نہیں نتیجہ یہ کہ معجزات کا انکار ہو گیا اور یہی وہ روش تھی جو سر سید نے اختیار کی تھی سر سید کی تہذیب الخلاق اگر پڑھیں آپ تو اس میں ہر چیز پہ وہ نیشنل سورسز پہ نیچر پہ جو بہت زور دیتے ہیں تو اسی بات پر آپ کے ہم کہتے ہیں آخر میں علت کیا نکلی تو ہر چیز کا خاص اور سپر نیچرل جو چیزیں بھی ہیں جو فطرت سے بھی ہٹ کے بہت بلند و بالا ہوئی ہیں انبیاء عالم السلام کے معجزات ہیں یہ چیزیں ہیں وہاں پہنچیے خدا کو ماننا پڑتا ہے اس کو انہوں نے نکال دیا تو دنیا میں بڑا تغیر پیدا کر دیا سائنس کی ترقی نے اور انہوں نے کہا اللہ کی سیٹ پہ کاس کو بٹھا دو اللہ تعالیٰ کی جگہ تم خود آ جاؤ جن کاموں کی نسبت مذہب اللہ کی طرف کرتا تھا اب تم یہ کہو کہ یہ چیزیں ایسے ہو جاتی ہیں ایسے ہو جاتی ہیں <clears throat> مر کیا اس لیے اس آدمی کو شوگر زیادہ ہو گئی اس آدمی میں بلڈ پریشر ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے لیکن موت کا ایک سبب اور بھی تھا اور یہ کہ اللہ نے اس کی زندگی اتنی رکھی تو کہتے ہیں ہم نہیں مانگتے یہاں پہنچ کے یہ جتنا ماڈرن ایٹزم ہے جتنی بھی موجودہ تحریت ہے اس تحریت کی بنیاد یہی ہے کہ وہ ہر چیز میں کہتے ہیں یہ وجہ ہے یہ وجہ ہے یہ وجہ ہے ہم کہتے ہیں یہ کیوں ہے آخر وجہ خود کیوں ہے اس کا کوئی جواب نہیں وہ کہتے ہیں نیچرلی ہے خود بخود ہے زمین و آسمان خود بخود چل رہے ہیں یہی پہنچ کے مومن پر کافر میں فرق پیدا ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں ایسے نہیں ہیں ایک ذات ہے جس نے کیا اور دوسری چیز جو دباؤ کن ثابت ہوئی وہ گریجوٹ تھا اس نے کیا کیا اس سے پہلے فزکس اور میتھس الگ الگ تھے میتھمیٹکس ایک الگ سبجیکٹ تھا فزکس ایک الگ سبجیکٹ تھا اس نے دونوں کو ملا دیا اور کائنات کی جتنی چیزیں تھیں اس نے اس میں ڈائمینشن نکال دی جتنی چیزیں تھیں اس نے ان کا ویٹ ان کی سائز یہ چیزیں کرتے رہے اور پھر اس کے نتیجے میں انہوں نے دنیا کو سکھایا کہ ہر چیز کو ایک پیمانہ ہے ایک مقدار ہے اس مقدار میں کیا ہوگا اور کسی کے نتیجے میں آئنسٹائن اور ایٹم کی تھیوری بنی کہ اس ایٹم کو توڑ دو تو اس سے ایسے ذرات نکلتے ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں گلیریو نے دنیا کو یہ سبق پڑھا دیا اور یورپ نے اس پہ محنت کی اور وہ ایک مفروضے کے پیچھے چل پڑے چاہے اس مفروضے میں حقیقت بالکل نہ ہو اس کی ایک مثال دیکھو انہوں نے مفروضہ قائم کیا کہ دنیا میں آدمی جو ہیں نسلیں جو ہیں یہ بڑھتی ہیں ایک دو چار آٹھ اس حساب سے اور چیزیں جو ہیں وہ ایک دو تین چار پانچ چھ کے حساب سے بڑھتی ہیں ان کا انسان ملٹی پلائی ہو رہے ہیں اور انسانوں کی آبادی جب اٹھارہویں صدی کے آغاز میں آئے گی تو اتنے کروڑ اتنے افراد دنیا میں ہوں گے اور چیزیں ایک دو تین چار کر کے بڑھ رہی ہیں تو چیزیں کم ہوں گی اور افراد بہت زیادہ ہو جائیں گے تو نتیجہ یہ کہ دنیا میں غذا پر لڑائی شروع ہو جائے گی اور ایک دوسرے کو آدمی مار دیں گے ختم کر دیں گے لہذا آبادی کو کم کرو یہ تھیوری بہت مقبول ہے اور اس کے مقبول ہونے میں اس کے پیچھے ایک اور ہاتھ بھی تھا اور وہ یہ کہ پورے یورپ کا آسٹریلیا اور امریکہ آزاد معاشرہ لیکن اس آزادی کے باوجود کسی کے یہاں بغیر نکاح کی اولاد ہوتی تھی تو لوگ برا مانتے تھے انہوں نے کہا کہ آبادی کو کم کرو ادھر سے یہ جو فحاشی تھی انہیں کوئی چیزیں چاہیے تھیں جو آبادی کو کم کریں تو کمپنیز نے وہ ربر کی چیزیں ایجاد کر دی جس کی وجہ سے آبادی زیادہ نہ بڑھے تو فحاشی کو ایک طرف سہارا مل گیا دوسری طرف آبادی میں کمی واقع ہونی شروع ہو گئی لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ جس پروردگار نے سب چیزیں بنائی ہیں اس نے ایک اور نظام بھی رکھا ہے اور پھر اللہ نے لوگوں کو عقل دی صلاحیت دی اور پھر لوگوں نے سوچا کہ جتنی دیر مرغی اپنے پروں کے نیچے انڈوں کو رکھتی ہے اور اکیس دن میں دن میں ہمیں مطلوبہ چیزیں مل جاتے ہیں تو اصل میں مرغی کا کمال نہیں ہے یہ تو ایک ٹیمپریچر ہے حرارت ہے اس درجے کی حرارت اگر ہم مشین میں دیں تو مشین سے چوزے نکل آئیں انہوں نے کیا کیا کہ مشین کے چوزے شروع کر دیے اب آبادی جتنی بھی بڑھتی رہے جتنی بھی زیادہ ہوتی رہے مرغیاں کم نہیں ہوتی یہ مظلوم پرندہ بیچارہ اب ساری دنیا میں پایا جاتا ہے یہ جورت اس لیے کہ کھاتے تھے نا اور مسلمانوں کے تنظر کا حال بھی دیکھو اور مسلمانوں کے ہاں ابھی تک ابھی تک بھی بہت لوگ زندہ ہیں جو ہزاروں کے حساب سے زندہ ہیں جو جانتے ہیں کہ مرغی تو کسی خاص موقع پہ پکتی تھی کوئی خاص مہمان آتا تھا تو گھر میں کہتے تھے جی مرغی پکاؤ مگر نہ گوشت نہیں کھاتے تو ادھر کے علاقوں میں مسلمان بکرے کا استعمال کرتے اگر یہ عید تہذیب مسلمانوں کے ہاں ہوتی تو بکرے کا گوشت دنیا میں عام ہو جاتا <clears throat> لیکن مسلمانوں نے نہ سب محنت کی نہ اب محنت کرنے کے موڈ میں اس لیے جو بکرے کا گوشت ہے صحیح معنی بھی کہاں ملتا تو یہ چیز بھی انہوں نے پیشن گوئیاں کر دی کہ پلان سن تک یہ دنیا انسانوں سے خالی ہو جائے گی لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کا ایک اور نظام بھی ہے اور اللہ کا بڑھا دے گا پھر یہی جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی گندم کے معاملے میں ہر چیز کے معاملے میں حتیٰ کہ اب تو دنیا میں اتنی زیادہ خوراک ہوتی ہے اتنی زیادہ خوراک ہوتی ہے کہ انڈے مرغیاں چوزے کیا کیا چیزیں امیرکا کو سمندر میں پھینکنی پڑتی ہیں سنبھال نہیں سکتی تو اللہ کے ایک نظام ہے جو ساتھ ساتھ چل رہا ہے تو اب وہ مقروضہ کل ثابت ہو گیا کہ اس کی وجہ یہ ہے یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا آج کل ایک اور مقروضے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ دنیا جو ہے گلوبل گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے پوری دنیا میں گرمی پھیل رہی ہے یہ ہو جائے گا اور چار سال بعد پوری دنیا سمندروں میں ڈوب جائے گی اب دیکھو اب چار سال بعد پتا نہیں ہم ہوں گے یا نہ ہوں گے مگر اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہے اور خدا سے چلاتے ہیں یہ مقروضے ہیں جن کی بنیاد پر یہ چیزیں چل رہی ہیں ایک مفروضہ راول نے قائم کر دیا دوسری مثال میں اس نے کہا کہ اس طرح نسلیں تھیں پھر اس طرح ارتقا ہوا ایولیوشن کے پروسیس کو اتنا اچھا لگا پھر انسان بن گیا بندروں سے چیز چیز سے بن گئی اور جتنے بھی اس نے تاریخی شواہد پیش کیے تھے دنیا نے مانا کہ یہ سچ ہے بڑا عدم کا پتا اور قرآن سے ثابت کرنے لگے لوگ کہ قرآن میں آ گیا ہے جی مزاحم کی جتنی تفصیلیں آپ پڑھیں بڑے زور و شور سے انہوں نے کہا جی ڈارون کی تھیوری بالکل سچ اب جب مر گیا ڈارون اور اس کے بعد کاربن ڈاٹا کا دور آیا کہ ہر چیز کو ناپو گی اس کی عمر کیا ہے تو انہوں نے سائنس کے معیار سے ہر چیز کو ناپنا شروع کیا سب سے پہلے تو باری آئی عیسیٰ علیہ السلام کے کفن کی اٹلی میں کفن تھا اور عیسائی پادری اس پہ کروڑوں اربوں روپے کماتے تھے چرچ کے عیش تھے کہ یہ وہ کفن ہے جس پہ سے نسی علیہ صلاح کی پھانسی کے وقت داغ لگ گئے تھے خون کے یہ ہے کفن سائنسدانوں نے کہا کہ چیک کرا انہوں نے جب چیک کیا تو پتا چلا کہ یہ کپڑے تو کوئی پانچ چھ سو سال پرانے ہیں ان کا سب چھوٹ ہے ایسے ہی تو گوسلا بنا رکھا ہے بالکل یہ بات پھیل گئی اور سے اعتماد یہ جی، وہ مقام ہے جس پہ پہنچ کے ڈرنا چاہیے ہمیں کہ ہماری آئندہ نسلیں جو آ رہی ہیں نا جب دین کو اس معیار پر پرکھے گی تو ہم چھوٹے نہ پڑ جائیں کہ جتنے لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نسل ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں نا کہ آدم علیہ السلاۃ والسلام تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسل محفوظ ہے یہ سب جھوٹ بولتے ہیں کہ کبھی کسی نے تحقیق کر لی تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نسل خود بیان کرتے تھے اور حدیث میں آتا ہے سورہ ابراہیم میں جو ہے نا کہ لا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس پہ مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما دیتے کہ میرا نصر دیکھو ادنان ابن بد تک پتہ ہے اور آپ نے ادنان کے بعد آدم علیہ السلام تک کتنی صدیاں گزری ہیں اس کائنات میں کسی کو کچھ پتا نہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا یہ جتنے نصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھاپتے ہیں نا اس میں سے ہر ایک کو ایک ہزار سال مان لو چلو حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ عمر تریسٹھ برس کے والد ماجد کی عمر تھوڑی ہوئی جوانی میں انتقال ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ دادا کی عمر حضرت کی اسی پچاسی برس کی ہوئی پھر ان کے والد ہاشم بڑی جوانی میں انتقال کر گئے پچیس تیس سال کی عمر میں ہم کہتے ہیں ان سب سمیت ہزار سال مان لو تو یہ دنیا کیا ایک لاکھ سال پرانی دنیا میں اٹھائیس اٹھائیس لاکھ سال پرانی چیزیں اب مل رہی ہیں تو جب آپ اس کو آئندہ نسلوں کے سامنے رکھیں گے تو لوگ کہیں گے یہ مذہب میں چھوٹ ہے ڈاکٹر مورس بکائی کا عیسائیت سے نکلنا اور ان کو رد کرنا اسی بنیاد پہ ہوا ہے آپ کو تورات کے پہلے سے پھر شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا آدم علیہ السلام اس کی عمر اتنی تھی ان کے بیٹے شیخ کی عمر اتنی تھی نو کی عمر اتنی تھی علیہ السلام کی عمر اتنی تھی اسلام کی اتنی ابراہیم یوسف علیہ السلام وہ ساری آپ عمر گنے نا سارا ٹوٹل لگائیں تو کوئی چھ سات ہزار سال بنتے ہیں بس تو مورت بتائی لکھتا ہے خود کہتا ہے میں نے جب یہ پڑھی تو میں نے سوچا دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک صرف چھ سات ہزار سال گزریں گے تو چھوٹ ہے تو میں نے بادشاہوں سے کہا کہ یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے تو انہوں نے کہا یہ سب نزدیکی کتابوں میں لکھا ہے تو پھر میں نے قرآن کو پڑھا اور جس میں نے قرآن کو پڑھا تو میں جتنا جتنا پڑھتا گیا مجھے احساس ہوتا گیا کہ یہ واحد کتاب ایسی ہے جو تحریف سے محفوظ ہے اور اللہ نے جو کچھ اس میں کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے لکھا پھر وہ اس پہ دلائل دیتا ہے وہ کہتا ہے دیکھو میں حیران رہ گیا کہ اللہ نے اس کتاب میں کہا کہ ہم نے بچے کو تین اندھیروں میں پیدا کیا ایک اس کے اوپر جو چلی لکھتی ہوئی ہوتی ہے ایک وہ مقام اس پہ وہ ہوتا ہے جسم کا اندھیرا وہ کہتا ہے میں جب پڑھا تو مجھے خیال آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں یہ بات کیسے کہہ سکتے تھے یہ یقیناً اللہ کا کہنا تو اس لیے ہمارے یہاں مذہب میں جو لوگ ایسی چھوٹی روایات گھڑتے ہیں نا اس سے اگلی نسلوں کا اعتماد اٹھ جائے گا وہ کہیں گے یہ دین دیا ایسی ماں اللہ مجموعہ ہے بیس کیوں نکالنا لاہور میں اتنے جلوس نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے چوری ہو گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہم نے کہا کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کیوں جھوٹ بولتے کوئی جوتا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جتنی چیزیں محفوظ تھی سب سے زیادہ خلافت عثمانیہ نے اس کی قدر کی ترکوں نے ان چیزوں پر رکھا یہ جوتے پتہ نہیں کس کے کب کے کس ٹائم میں آئے اور کسی سے کہو کہ ڈاٹا کارپن میں چیک کرائیں ذرا یہ ڈیڑھ ہزار سال پرانے ہیں تو اگر آپ کہیں تو آپ کے کفر کا فتوا سب سے پہلے لگ جائے وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگ جانتے نہیں کہ جھوٹ اور سچ کی جو فلک ہو رہی ہے اللہ کی کتاب اس پہ پوری اترتی ہے کہ وہ سب کی سب سچائی پہ مشتمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اگر صحیح صنعت سے ہم تک پہنچے اپنے سے رد نہیں کر سکتے گلیلیو نے دنیا کو یہ سبق سکھا دیا نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ وہ ہر چیز کی پیمائش کرنے لگے ہر چیز کا بات دریافت کر لیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو مارل ویلیوز تھی اس کا کسی نے خیال نہیں کیا اور انسان کا بیڑا انہوں نے ہر چیز کو عقل پہ پرکھا اب اللہ کی ذات آ گئی اس کی صفات آ گئی اللہ کی ذات اور اس کی صفات کو کیسے عقل پہ پرکھتے تو انہوں نے اللہ تعالی کی صفات کے لیے جسم مانا یہ تھی وہ بنیادی غلطی جو یہودیوں سے ہوئی دنیا میں سب سے برا مذہب جو اللہ کے لیے جسم کا قائل ہے یہودی سارے شرک کا آغاز اسی سے ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی جسم ہے آپ انسائکلوپیڈیا دیکھیں بریٹانیکا کا اٹھا کے اس میں اللہ تعالیٰ کی تصویر ہے کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں آ رہا ہے خدا کسی سواری پہ سوار ہے محاذ اللہ یہ کیوں ہے اس لیے کہ وہ کہہ سکتے انسان جسم کو مانتا ہے تو خدا کے لیے ایک تصویر بناؤ یہی چیز تھی حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ صلاح السلام کو عیسائیوں کی جو پہلی نسل آئی ہے جن میں بڑے لوگ تھے جو اللہ کی توحید کے قائد تھے انہوں نے اس عقیدے میں یہ بکڑت شروع کی کہ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ صلاح السلام اللہ کا علم تھے مریم اور جبریل اللہ کی قدرت سے پھر اور فرقے بنے انہوں نے کہا السلام خدا کی قدرت ہے جیسے ہندوؤں میں کا جو مرض تھا اس پہ وہ بت بناتے تھے شکنتلا کا اور شکنتلا کا بت بنا کر وہ کہتے تھے کیچک کو مارنے والی یہ دیوی ہے سر سید نے لکھا ہے کہ ہمارے خاندان میں چیچک ہو گیا تو میری ماں کو لوگوں نے کہا کہ شکنتلا بت بنائے تو سر سید کی ماں بڑی بڑی بڑی لائق عورت بہت اللہ نے اس میں خوبیاں رکھی تھی سر سید نے اپنے نانا فرید الدین کی جو کی ہے اس میں سر سید نے لکھا ہے کہ رنجیت سنگھ نے خط لکھا میرے نانا کو اور کہا کہ مغلوں کی آنکھیں آپ کی قدر نہیں ہو رہی مغلوں کے دربار میں آپ میرے پاس لاہور آ جائیں اور بارہ گھوڑوں کی رقص بھیجی سواری بھیجی اور گھوڑے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے اور کوچوان ہوتا آپ کو لاہور لے جانے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں تو رنجیت سنگھ کا یہ حکم ہے تو والد نے سب سے مشورہ کیا تو سب نے کہا چلے جائیے تو میری والدہ کی جب باری آئی تو والد نے کہا کہ میں تو اپنے بیٹوں سے زیادہ اچھا سمجھتا ہوں تم مجھے بتاؤ کیا کرنا چاہیے تو اس نے کہا باپ ساری زندگی مسلمانوں میں گزری اور مسلمانوں کی خدمت میں اب سفید بالوں کے ساتھ اس بڑھاپے میں آپ سکھوں کی جا کے نوکری کریں یہ مسلمانوں کے لیے بڑا ہے آپ بالکل نہ چاہیے تو نانا نے کہا یہ میری بیٹی ہے جس نے سب سے اچھا مشورہ دیا تو جب یہ کہتے ہیں جب چیچے ہوئی تو شکنتلا دیوی بنانے لگے تو میری ماں نے کہا میرے بچے ایک ایک کر کے سارے مر جائیں نئے اس دیوی کو ایمان کی بات تھی اللہ کے ساتھ تعلق کی بات تھی یہ کیا تھا ہندوؤں نے اسی طرح لکشمی نام کی دیوی بنا لی اس کے پہ کیا اللہ کی رضافیت کی جو ہے اس کو مجسمہ بنا دیا ٹھیک عیسائیوں نے یہی کام کیا عیسائیوں نے اللہ کی قدرت کی صرف بیٹے میں منتقل کر دے دیا اصل میں یہ قدرت کی صرف تھی جس کے بت بنائے گئے تھے بدترین شرک جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ یہ کہ خدا کی ذات اور صفات کی تجسین اختیار کر لی جائے انہیں پرسانیفائی کر لیا جائے ان کا جسم کوئی بنا دیا جائے اللہ نے اسی لیے منع فرما دیا قرآن میں بتا نہیں شیون اللہ کسی کوئی چیز ہی نہیں اس کی ذات اور صفات شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں خدا کی ذات اور صفات اس کے مسائل اتنے باریک ہیں اس پر اگر مسلمان علماء بحث کر سکتے ہیں تو اس کے مقابلے میں یہ جس سے میں بحث کرنے چلا ہوں یہ چھوٹے مسائل نے کی دو قسمیں کی ایک قسم کو وہ کہتے ہیں یہ فکے اکبر ہے اور دوسری قسم کو وہ کہتے ہیں یہ فکے اصغر ہے فکے اکبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسائل جن کا تعلق عقیدے سے ہے اور وہ اتنے بڑے مسائل ہیں اور ثواب کے اعتبار سے اتنے عظیم مسائل ہیں کہ یہ چھوٹے مسائل کے مقابلے میں کوئی ایسی اہمیت نہیں رکھتے مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک ہونا ہے اس کی صفات کا ہے رسالت کا اسباب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا متعلق عقیدہ ہے تقدیر کا عقیدہ ہے قبر کا عقیدہ ہے حشر کا عقیدہ ہے یہ عقیدے کے جو مسائل ہیں ان کے بیان میں ان کی تحریر میں ان کی بحث میں اللہ کے یہاں جو عصمت اور ثواب ہے وہ نماز روزے کے مسائل میں اتنا ثواب نہیں وجہ اس کی یہ کہ عقیدے کی مباحث بالکل کفر اسلام کو نکھیر کے رکھ دیتی ہیں الگ الگ کر دیتی ہیں اور جو اعمال کی مباحث ہیں وہ آدمی ساری زندگی بھی عمل نہ کرے اور مر جائے تو بھی اس کا جنازہ پڑھا جائے ایک آدمی نے کلمہ میں تجیبہ اقرار کیا مسلمان ہیں ہم جانتے ہیں محلے میں رہتے ہیں کبھی نماز نہیں پڑھی اس کے باوجود اس کا جنازہ پڑھا جائے کہیں گے اس کے اعمال میں کوتاہی ہے عقیدے میں کوتاہی ہی اسی فکا فقہ اکبر کا نام دیتے ہیں کہ عقیدے کے جو مسائل ہیں ان کا بیان اس میں ثواب بھی زیادہ اور اس میں اللہ کی ذات اور صفات اور سب کی سب چیزیں اس کا اسباب ہے اور یہی وہ چیز ہے جو بتاتی ہے کہ تمام انبیاء علیہ صلاح کا دین ایک تھا اسلام میں یہ کوئی خوبی نہیں ہے تو کوئی نیا دین اسلام کوئی پرانا دین پسیدے کے اعتبار سے اسلام میں یہ بات نہیں ہے کہ نیا دین ہے جو دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ ہیں نہیں اللہ نے کہا من الدین ما شرار ہم نے آپ کو وہی دین دیا ہے جو نو علیہ السلام کو دیا تھا پھر جو عیسیٰ عیسا علیہ السلام نے کئی پیغبروں کے نام کے جو دین ہم نے انہیں دیا تھا وہی دین آپ کو دیا ہے اور وہ دین کیا ہے وہ سارے کا سارا ایک ہی ہے علیہ السلام آزم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ سب کہتے تھے اللہ ایک ہے سب کہتے تھے آئے گی رشتوں کو سب مانتے تھے کتابوں کو مانتے تھے تو عقیدہ تو کسی کا بھی الگ نہیں تھا اس کا کوئی نیا دین تو نہیں آیا وہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ دین میں جو لوگوں نے امتوں نے قوموں نے اپنی طرف سے اضافے کیے تھے نیا نبی آ جاتا تھا ان اضافوں کو مٹا دیتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام جس توحید کا پیغام لے کر آئے تھے مشرقین نے اس کے ساتھ ساتھ چھ بدعات شروع کر دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے کہا اس دین کو وہی ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے اس کی پہ عمل کرو اور جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام کا دین ٹھیک پہنچا ہے وہاں پہ کوئی تبدیلی نہیں یہ تلبیہ پڑھتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں لا شریک کا الحیع اللہ تعالیٰ کوئی شریک نہیں ہے ہم حاضر ہیں عربوں نے ایک جملہ اپنی طرف سے بڑھایا وہ کہتے تھے لبیک اللہ لبئی لبیک لا شریک اللہ کا لبئی ان الحمد بنے مت لک یہ جو ان الحمد بنے مت لک جو ہے نا اس سے پہلے وہ ایک جملہ کہتے تھے کہتے تھے لا شریک اللہ کا لبئی اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے الا شریک لکم دیکھو سوائے اس شریک کے جسے تم نے خدایا خود اپنے پاس سے اختیار دے دیے اس لیے مسلمانوں میں بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے اسلام بزرگ کو یہ اختیار دے دیا اپنا نبی علیہ السلام کو یہ اختیار دے دیا اولاد دے دیں بادشاہ بتا دیں یہ کر دیں وہ کر دیں انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ اس عقیدے میں اس میں طاقت فرق کہاں پیدا ہوتا ہے یہ بہت اہم بات ہے اسی لیے بخاری شریف وغیرہ میں آتا ہے اس کی شروع میں بھی کہ طواف کرتے تھے اور جب کہتے تھے نہ شریک الگ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اس پہ رک جاؤ آگے نہ آگے انہوں نے کیا اللہ سوائے ان تیرے پیاروں کے جنہیں نے اپنے اختیارات سونپ دیے کر دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جملے کو ہٹا دیا اور اس جملے کی بجائے یہ آ گیا کہ ان الحمد نعمت اللہ اللہ تعریف اور انعامات جو مہربانیاں عنایات آپ کے ہیں وہ ساری کی ساری تیری طرف سے ہیں تو علیہ السلام نیا دین لے کے نہیں آتے عقیدے کے اعتبار سے دین ایک ہی چلا رہا ہے ہاں آمال میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے کہ دو نمازیں ہو گئی کہ پانچ نمازیں ہو گئی زکات کا نصاب بدل گیا آج کے مناسب بدل گئے یہ ایک چیز ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہی ہے اور یقیناً یہ تبدیلی تھی اور اب بھی امت میں تبدیلی ہے اور وہ اللہ نے اس امت کو شرط سے نوازا ہے کہ ختم نبوت کے بدلے میں اجتہاد دے دیا کیا زمانے کے جتنے نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اللہ نے اس امت کے علماء کی یہ صلاحیت رکھ دی کہ تم اجتہاد کرو کتاب و سنت کی روشنی میں بشرطے کہ اہل ہو اجتہاد اور اہل ہو اجتہاد کا غلط اجتہاد کر لے تو بھی خدا نے کام ایک ثواب دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اہل نہ ہو اجتہاد کا اور صحیح فیصلہ کرے تو بھی گناہ گار ڈاکٹر ہے سرجری میں غلطی ہو گئی مریض مر گیا اللہ کے ہاتھ سے معافی ہو جائے گی پڑھا لکھا تھا سوچ سمجھ کے بات کی تھی اس کے باوجود ہو گئی غلطی پیشن تھا اور ڈاکٹر نہیں ہے اور علاج کر دیا مریض ٹھیک ہو گیا تو بھی گناہ گار ہے اس لیے کہ اسے کس نے کہا تھا اس فیلڈ میں دخل دے دی اس کی اس کی حیا اتر جائے گی جب ختم ہو جائے گی تو پھر وہ اس فیلڈ میں اپنے آپ کو ماہر ماننے لگے گا اور قوم ہمارے جیسی مل جائے تو وہ پھر جو جو جو ان پڑھ ہوتا ہے اس کے لیے بڑا بڑے ڈاکٹر صاحب بنتے پھر زیادہ لوگ اس کی طرف چلے جاتے ہیں اسی لیے شریعت نے حدود متعین کی ساتھی نے ساری بحث کو ایک فکرے میں سنو دیا نا اس نے کہا کر مراسب نہ زندگی اگر مرتبوں کا لحاظ نہیں کرو گے تو کافی جاؤ گے جو جس کا مقام ہے اس مقام پہ رکھنا چاہیے عمارت بنانی ہے اب انجینئر کی ماننی پڑتی ہے اب کہتا ہے اتنا سریا اتنا سمجھ ماننی پڑتی ہے اس نے پڑھا ہے چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے ہاں یہ ہے کہ آپ انتخاب کس کا کرتے ہیں تو اس لیے ہم صلاح السلام دین ایک ہی رہا اور اس میں خدا کی ذات اس کی صفات کے مسائل یہ اتنے بڑے ثواب کی چیزیں ہیں اللہ کے ہاں غیر معمولی طور پر ثواب ہے اور یہ وہی چیز ہے جس کے لیے بیس برس کی رحمت اللہ علیہ بسرا جاتے رہے وہاں پر بحث کیا ہوتی تھی علم کلام پر بحث ہوتی تھی فلسفے پر بحث ہوتی تھی کہ نماز روزے کے مسائل تو بات کی بات ہے لیکن تو عقیدے کے بعد تھی اسی لیے اسلام کی ابتدائی صدیوں میں جتنے فرقے بنے ہیں وہ آماد کی بنیاد پر نہیں بنے وہ عقیدے کی بنیاد پر بنے فرقہ ہمیشہ عقیدے کی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ عقیدہ کیا معتزلہ بہت سے قائد میں اس کے ساتھ مختلف تھے مثلاً وہ یہ کہتے تھے کہ کبیرہ گناہ کا مرتبہ ہی نہ مومن ہے نہ کافر دونوں کے درمیان اس کا درجہ ہے فتح انگیری کو دیکھیں تو اس نے شروع ہی ایمانیات کے بعد میں ابتدا نہیں کی لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ایمان اور خود کے درمیان کوئی درجہ نہیں جو بندہ ایمان سے نکلتا ہے کفر میں داخل ہوتا ہے کفر سے نکلتا ہے ایمان میں داخل ہوتا ہے کوئی درجہ درمیان میں نہیں ہے یہ اصل میں موتزلہ کا ہے شاہ صاحب احمد اللہ علیہ کہتے ہیں جب اتنی باریک باتوں میں اس امت کے علماء بحث کر سکتے ہیں تو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں کہ تہارت میں کیا فوائد ہیں اور نماز اور روزے میں تو دیکھو تجسر اللہ شاہ اللہ جس کے لیے چاہے آسان کر دیتا ہے یہ علم کا معاملہ ہے ہی ایسا کہ خدا جس کے لیے چاہے علم کو کھول دیتا ہے اور اللہ کی صفات اور تجلیات پڑھتی ہیں جی۔ اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات جب علم کی پڑھتی ہیں تو پھر اس آدمی کا علم لامحدود ہو جاتا ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی ایسے ہیں جن کی زندگی قابل رشک ہے ایک وہ اسے قرآن کا علم اللہ نے دے دیا اور دن رات اس میں مصروف ہے اور دوسرا وہ جسے اللہ نے کھلا آپ بھیج دیا اور دن رات کو خرچ کرتا ہے آپ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو بابئے ہے حضرت حسن رضی اللہ نے جو معاہدہ کیا نا معاویہ رضی اللہ عنہ سے تو اس میں انہوں نے لکھا کہ مجھے ہر سال اتنے لاکھ درہم آپ مجھے دیں گے اور کتنے لاکھ درم میرے چھوٹے بھائی حسین رضی اللہ عنہ کو دیں گے اتنے لاکھ درم جعفر رضی اللہ عنہ کے اولاد کے لیے ہیں تو اس رضی اللہ عنہ جب پڑھا تو انہوں نے دستخط کر دیے لیکن حسن رضی اللہ عنہ کو خیال تھا کہ جو لاکھوں ہم خلافت کے ذمے ڈال رہے ہیں حکومت کے ذمے یہ بہت بڑی رقم ہے تو انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے معذرت کرتے ہوئے کہا ان کا معاویہ بات یہ ہے کہ اب ہمیں خرچ کرنے کی عادت پڑ گئی ہے تو اس عادت کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے تو بات واقعی وہی ہے ان کے والد اگرچہ انہوں نے صرف زندگی بچت کی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہ تمہیں پتا ہے میں اپنے پاس کوئی چیز نہیں رکھتا اللہ سوائے اس کے کہ میں قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی پیسے رکھوں باقی میں کوئی چیز رکھتا ہے سلطند رضی اللہ میں یہ عادت آ گئی تھی تو اس لیے یہ خرچ کرنے میں کھلا ہاتھ تھا بہت خرچ کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمی قابل رشک شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ قدال کپل اور اسی طرح ہر علم کا حال ہے جو علم کی تم دیکھتے ہو ابتدا میں بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے بچہ ہے کتابیں لاتا ہے پہلی مرتبہ جب پڑھتا ہے تو کہتا ہے وہ بڑی مشکل چیز ہے پھر وہ کیا ہوتا ہے اس کی ابتدائی چیزیں سیکھ لیتا ہے مثلاً حساب کی کتاب ہے میتھمیٹکس کی تو بچے کو کوئی سمجھ نہیں آتی پھر ٹیچر سے سکھاتا ہے کہ مائنس یہ ہوتی ہے پلس یہ ہوتا ہے ملٹی پلائی کرنا یہ ہوتا ہے ڈویژن یہ ہوتی ہے تقسیم ایسے کرتے ہیں جبرا ایسے ہوتا ہے یہ تو آہستہ آہستہ بچے کا ذہن طرف چل پڑتا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ نے کہا بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ پھر وہ جانور قابو میں آ جاتا ہے کہ جانور بھی پہلی مرتبہ گھبراتا ہے جب حل میں جوڑتی ہے بیل کو دیکھو کولو میں لگانا ہے تو کولو میں نہیں لگتا اسی طرح انسانی طبیعت بھی ایسی ہوتی ہے کہ دادی کہتے ہیں دس میل چلتی ہے اور پوتی بارہ میل چل لیتی ہے دادی کو پتا ہوتا ہے اس گاؤں سے اس گاؤں تک یہ سڑک ہے اس کی بھی چلتی جاتی ہے اور پوتی جو ہوتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے وہ مار نکل سے راستے میں ڈالتی ہے تو جب منزل پہ پہنچے ہیں تو دادی نے تو آٹھ میل طے کیوں یہ دس میل چل لیتی تو یہی بات ہو جاتی ہے شاہ صاحب احمد اللہ فرمایا علم کا یہی حال ہے کہ اس علم کی مبادیات ابتدائی چیزیں یہ سمجھ میں آ جائیں تو پھر اس کے بعد علم کیا کرتا ہے وہ اس کی بنیاد قائم ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد شاہ صاحب آیا کہ بس جملہ کی اور اگر اس سے اعتراض کرنے والی تھی اعتراض کیا تھا وہی کہ آپ کیوں یہ کتاب لکھ رہے ہیں یہ تو بڑی مشکل ہے شاہ صاحب نے ایک جواب یہ دیا کہ اللہ کی ذات کے متعلق اس سے بھی مشکل ہے دوسرا جواب وہی ماد الحمد جملہ تھی اور اگر یہ کہتا ہے کہ یہ علم بڑا ہی مشکل ہے مسلم بچا بلا شک و شبہ یہ علم بڑا ہی مشکل اصل میں ہوتا یہ ہے کہ علم میں جب آدمی پاؤں رکھتا ہے تو جب اس کی گہرائی میں اترتا ہے تو بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں اور ہر آدمی کا ذہن یکساں ہوا کرتا یہ قدرت کا اصول ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی میں مختلف صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں اور جو انسان کی فطرت ہے وہ غالب آ کر رہتی ہے بہت سے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دماغ میں عمل میں صلاحیت دی ہوتی ہے عملی زندگی میں جتنا عمل میں کام کرا اور پڑھانے بتا سر میں درد شروع ہو جاتا ہے اور بہت سے ہیں جنہیں جتنا بتنی پڑھا تو پڑھتے رہیں گے عملی زندگی میں لگا دو تو بیکار ہو جاتی اور بعض لوگوں میں دونوں طرح کی صفات اللہ نے رکھی ہوتی ہیں علم میں بھی کمال ہوتا ہے اور امال میں بھی کمال ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ نے یہ بات تھی علم کے اللہ نے کمال کو نے کیا تھا ان کے علم کے لیے اس سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے دودھ پیا اور آپ نے فرمایا اسے اتنا دودھ پلایا گیا کہ اس کی تری میرے ناخنوں میں ظاہر ہونے لگی اور پھر جو بچ گیا تھا وہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ کیا چیز تھی تو آپ نے فرمایا یہ علم ہے وہ باقی عمر رضی اللہ عنہ کے حصے میں چلا گیا تو اللہ نے علم بھی استعمال کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا لوگوں کو کرتے پہنائے گئے اور کسی کا کتا اتنا چھوٹا تھا کہ بس اس سینے تک ہی تھا اس سے نیچے آیا ہی نہیں اور ایک آدمی کا کرتا اتنا لمبا تھا کہ وہ چلتا تھا اور پیچھے پیچھے وہ زمین پہ لائن پڑ جاتی تھی گھسٹتا جاتا تھا اس کا کرتا اور اس کے چادر یا جو زمین پہ لگا ہوا کپڑا تھا تو عرض کیا گیا یہ کیا ہے تو آپ نے کرنا ہے یہ علم ہے اور رسول اللہ اللہ صلی اس کا اتنا لمبا کرتا میں نے دیکھا یہ عمر رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواب کی تصدیق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اعمال میں اور اور اور فقہا کے اشتہاد میں کر دی اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں جتنے فیصلے کر گئے ہیں ان اربا میں سے کوئی نہیں سے ہٹ سکا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو بیس تراوی پہ جمع کر دیا تھا چاروں اما اس پہ متفق ہیں کوئی دوسری رائے نہیں دے سکتی حضرت عمر رضی اللہ نے تین طلاق پہ متفق کر دیا تھا کوئی اربا میں سے کوئی ہٹ نہیں سکا سب کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو طے کر دیا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا کیونکہ اس سے رسی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض لازم آتا ہے اور عقیدے میں چاروں مجتہدین ان کا کیا علم علم کلام انہوں نے کہہ دیا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ پہ تنقید نہیں کی جا سکتی یہ طے کر دیا اور ہوا یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کسی بات پر اعتراض کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کا خلیفہ تو نہیں تھے لیکن سب جانتے تھے کہ کس شان کے آدمی ہیں تو رضی اللہ عنہ نے کہا بلاؤ عبداللہ کو اور فرمایا کہ کی زبان کھینچ تو لوگوں میں لوگ ڈر گئے انہوں نے کہا ممکن کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا اس کی زبان کھینچ دو عبداللہ کے میرے بیٹے کی اگر یہ بات چل پڑی صحابہ احرام رضی اللہ عنہ سے تنقید کی تو امت میں ایسے بد وقت آئیں گے جو ہمارے اعمال پر تنقید کریں گے اور میں اسے ایسی سزا دوں تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بن جائے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے تنقید حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تنقید حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بڑا مقام تھا ترمیزی کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جنازہ آیا تو آپ نے پڑھانے سے انکار کر دیا اور تم پڑھ تو لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ ایسے کرتے ہی تو آپ نے فرمایا تمہیں پتا نہیں یہ میرے عثمان پہ تنقید کرتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھا یہ اتنی شدید چیز ہے کیونکہ وجہ اس کی کیا ہے وجہ اس کی ایک قرآن میں جو چیز ہے اللہ نے فرمایا ہے یہودیوں نے یہی کہا نا کہ آپ سے جبریل وہی لاتا ہے اگر وہی نکاحین لاتا تو ہم مان لیتے جبریل سے یہودیوں کی کیا دشمنی تھی اس اس لیے کہ یہودیوں نے سے مریم پہ الزام لگایا اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ فرشتے بولے یعنی ان کی زبان سے حضرت عیسیٰ علیہ صلاح کی زبان سے آواز آئی اور اللہ عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتا کتاب اللہ نے مجھے کتاب دی ہے تو یہ موجزہ دیکھ کر کو مان جانا چاہیے تھا انہوں نے ضد کر دی اور انہوں نے کہا یہ سب جادو ہے اور ہمیشہ ہمارا دشمن رہا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل میرے پہ بھی علاقہ انہوں نے کہا ہاں بس یہ ہے اگر یہ نہیں بھی علاقہ تو آپ کو مان دیتے اللہ نے شدید غصے کا اظہار اللہ کا کل بن تم جبریل ان سے پوچھ کون ہے جبریل کا دشمن بنتا ہے جو جبریل امین کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے اللہ ایسے سارے کافروں کا دشمن ہے اللہ تعالیٰ نے اتنے مطلب اس لیے کہ جبریل امین واسطہ ہیں اللہ کے درمیان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ درمیان کا واسطہ اگر مشتبہ قرار پا جائے یہ ناقابل اعتبار ٹھہرے تو پورا دین ہی اڑ جائے اسی طرح صحابہ رضی اللہ عنہ امت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں واسطہ ہیں اگر یہ واقعہ قابل تنقید بن جائے کہ یہ لوگ برے تھے تو پورا دین اس کی جڑ اکھڑ جاتی ہے تو دین کیا اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عبداللہ کو بلاؤ میں ایسی سزا تو لوگوں نے بیچ میں کے کہا حضرت آئندہ نہیں ہوگا کو چھوڑ عبد اللہ عنہ خود بیان کرتے تھے کہ میرے والد نے میرے متعلق یہ بات کی اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ شدید تھے اس معاملے میں کہ ان کی جب وفات سے پہلے کسی نے کہا اپنے بیٹے اللہ کو خلیفہ بنا دیجیے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دینی نہیں آئی میں اس کو مسلمانوں کا امیر مقرر کر دوں اللہ کے یہاں کیا جواب دوں تو اس معاملے میں اللہ نے علم بھی دیا عمل بھی دیا تو یہ ہوا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب علم اور ان چیزوں کو کھولتا ہے تو پھر وہ بات آتی ہے جو جنید بغدادی رحمت اللہ کسی نے پوچھا تھا اور بات تو انہوں نے بڑی مختصر کی لیکن بڑی گہری بات کی کسی نے کہا جناب جنابی رحمۃ اللہ علیہ بیان سن کے کہ اتنا علم آپ کے پاس کہاں سے آتا ہے تو انہوں نے کہا کہاں سے اگر یہ ہوتا تو علم کہاں ہوتا مطلب یہ کہ کہاں سے کوئی جگہ متعین کرنی ہے نہ کوئی چیز متعین کرنی ہے کتاب یا کوئی چیز تو یہ علم تو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اللہ کے لیے تو میں کوئی جگہ متعین نہیں کر سکتا اگر کہاں سے ہوتا تو علم کا ہوتا مطلب یہ کہ اگر کوئی سورس ہوتا تو کو کسی دن تو ختم ہو جاتا یہ تو اللہ کی جانب سے آتا ہے امام محمد رحمت اللہ کے متعلق آتا ہے انہیں کسی نے خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ کیا بنا تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے بخش دیا اس نے کہا کہ کیا ہوا کیا انہوں نے کہا میں اللہ کے یہاں جب پیش ہوا تو میں سخت گھبراہٹ میں تھا کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلی بات یہ کہی کہ محمد فکر نہ کرے اب اسے فرمایا اگر تجھے عذاب دینا ہوتا تو اتنا علم تجھے دے دیتے تو یہ چیز ایسی شاہ صاحب احمد اللہ علیہ کہتے ہیں اگر تم یہ کہو کہ یہ حکمتوں کا شریعت کے کاموں میں کیا حکمت ہے اس کی تلاشی اس کا تلاش کرنا مشکل ہے تو مسلم میں اس کو مانتا ہوں بلاکن نہ لیکن بات یہ ہے کہ بالحسر یا ہر فضل بادل علماء علا بازن یہی تو وہ مقام ہے جہاں پر پہنچ کے پتا چلتا ہے کہ کس کا علم علماء میں زیادہ ہے کس کا علم کم ہوتا یہی ہے لیکن علم میں بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کے ساتھ انادیت آتی ہے اور علم اور دولت دونوں ایسی چیزیں ہیں اتنی منحوس ہیں کہ یہ دونوں اپنے ساتھ نمود کو لاتی ہیں اظہار کو لاتی دولت بھی ہو نا تو چاہتی ہے اس کا اظہار پیسے کے حفتے اکتے خطے پھوڑی ہیں وہ کہتے ہیں پتہ چلے لوگوں کو اس کے پاس پیسے اور علم ہو تو علم بھی نبود کو لاتا ہے سوائے اس کے کہ اللہ نے کسی انسان کو تربیت کے مراحل سے گزار دیا تو جب تربیت کے مراحل سے گزر جاتا ہے تو لاکھوں پتی بھی ہو تو کچھ پتہ نہیں عام لوگوں جیسا ہی ہے اور علم جتنا مرضی اس کے پاس آ جائے وہ ظاہر نہیں ہوتا جب تک کہ لوگ بات نہ کریں حضم عباس بادانوس رحمت اللہ علیہ کو اتنا علم اللہ نے دیا تھا کہ حضرت الند رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ حضرت بخاری شریف پڑھاتے تھے تو ایک دن مدرسے جا رہے تھے ہم شاگرد تھے ساتھ تھے بخاری شریف اٹھائی بھی تھی جب سبق پڑھنا تھا تو ایک جلاحہ ملا تو اس نے حضرت کو روک لیا نواب کتاب کا سود کا کیا بھاؤ ہے تو حضرت خاموش ہو گئے پھر فرمایا آج صبح بازار جانا وہ سمجھا یہ بھی کپڑے کا کام کرتا ہے جلا ہے ہماری طرف اس بنتا ہوگا تو ظاہری شکل و صورت بس ایسے ہی کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ اس انسان کو اللہ نے ایسا علم دیا ان کی کتابیں پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ چند ایک دماغ جو اللہ نے پیدا کیے یہ اپنے زمانے کے آدمی تھے وہ ورنہ یہ پچھلی قوموں پچھلی صدیوں میں ہوتے تو یہ راضی اور غزالی سے کم درجے کے آدمی اتنی اتنی بڑی بڑی چیزیں حضرت حضرت نے نے لکھی ہیں اللہ علیہ علم میں بالکل اتحادی شان ہے ان کی اور خاص طور پہ آپ وغیرہ بھی لکھی ہے اور زمانے میں کوئی پڑھ کے اسے سمجھا دے تو بڑی غنیمت بہت غنیمت ہے راضی رحمت اللہ علیہ جیسا دماغ ہے ایسا ہے لیکن اتنا اتنی سادہ حیثیت کہ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ اللہ نے اتنا علم دیا حضرت خان نبر اللہ میں فرماتے تھے یہ پنجاب والوں کو پتہ نہیں کیا شوق ہے درندوں کے نام اپنے ساتھ لگاتے ہیں شیر پنجاب بلبلے پنجاب اور فرماتے ہم نے دیوبند میں یہ دیکھا کہ شیخ الند رحمت اللہ علیہ سے بڑے مولوی صاحب تھا زیادہ کوئی لکا فکا نہیں ہوا کرتے تھے اور یہ جو اب کتابیں چھپ رہی ہیں حضرت نبر اللہ دیکھ لیتے تو توبہ کرتے اب تو حال یہ ہے کہ جس کے جو بزرگ انتقال فرما گئے اس کو صحابہ کرام رضی اللہ سے کم ثابت نہیں کر یہ شخص اپنے دور کے علمر رضی اللہ سبحان اللہ ایک صاحب کے متعلق ہم پڑھ رہے تھے ان کی زمانے تو ان کے مریدوں نے لکھا کہ اپنے زمانے کی وہاں وہ حیران رہ گئے کہ کیا اللہ پتہ نہیں نماز کے مسائل تو پوری طرح آتے ہوں گے یا نہیں آتے ہوں گے امام حنیفہ رحمۃ رحمت اللہ کے معمولی آدمی تھے کہ اپنے زمانے کے امام محمد تھے یہ اپنے زمانے کے امام صحابی تھے یہ اپنے زمانے کے امام یوسف تھے اور اللہ کے وہ کس مقام کے آدمی تھے کتنا علم تھا امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خراج میں لکھا لکھا ہے کہ میرے دادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گزے یا پردادا اور عہد میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس بھیج دیا اور ان کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا تم بچے ہو ابھی جہاد نہیں ہو سکتا چلے جاؤ پھر آنا تو یہ عہد ہوا ہے چار ہجری اور یوسف رحمت اللہ کتاب لکھ رہے ہیں ایک سو پچہتر ہجری کے قریب تو ایک سو ستر سال تو ہو ہی گئے یوسف احمد اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت ابھی تک ہمارے خاندان کے لوگ اور میں اپنے جسم میں محسوس کرتا ہوں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکات دور تک اور اب جب لوگ لکھتے ہیں کہ اسلام اپنے زمانے کا تھا حیرت ہوتی ہے یہ سب کیا ہے یہ سب تربیت نہ ہونے کے نتیجے ہیں ورنہ جب تربیت ہو جاتی ہے تو یہ علم دھبا معلوم ہوتا ہے اللہ کہتے میں نے ایک دن حضرت کی بخاری شریف کی تقریر کی تو ہم چپ کر کے سنتے رہے اور حضرت ایسی باتیں بیان کر رہے تھے جو ہماری سمجھ میں تو آئی تو ہم نے جب چپ ہوئے تو ہم نے کہا حضرت کچھ مہربانی ہو تھوڑا سا نیچے اتر کے بات کریں جب نیچے اتر کے بات کر لی ان کا میں پھر دہراتا ہوں تو پھر الفاظ سمجھ میں آئے معانی پھر بھی بلند ہے تو جب ہم نے کہا حضرت الفاظ ہی سمجھ میں آتے ہیں باقی کچھ پلے نہیں پڑ رہا تو اس نے بخاری شریف بند کر دی اور اس نے فرمایا کہ کیا ہو گیا طالب علموں کو بات نہیں سمجھ سکتے میں کیا کروں کیسے سمجھاؤں تو اللہ کہتے تھے مجھ سے کئی بار فرمایا کہ علم کا دھبا لگ گیا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو دنیا کو پتا بھی نہ چلتا کہ کسی چڑیا کے گھونسلے کا سراغ لگا رہے تھے انہیں پتا بھی نہ چلتا کہ قاسم نام کا کوئی آدمی دنیا میں آیا تھا ایسے مٹے ہوئے لوگ تھے علم میں یہ بڑی مصیبت ہے کہ یہ انا پیدا کرتا ہے اور دولت میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں میں چار پانچ صدیوں سے زیادہ چلتے نہیں بادشاہ دولت چار پانچ ہی رہتی ہیں نسل یہ کہو کہ چار پانچ نسلوں بھی رہتی ہیں بس اس کے بعد سب اٹھ جاتا ہے علم والوں کی کتابیں بک جاتی ہیں اور دولت والوں کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں شاہ صاحب رحمۃ احمد اللہ فرمایا کہ اتنے مشکل مرحلے میں جو میں نے ہاتھ ڈالا ہے اگر یہ بات نہ ہو تو پھر کیسے پتا چلے کہ اللہ نے کس کو زیادہ علم دیا ہے کس کو بلو انقرو والاحوال اور دیکھو جو آزویں ہوتی ہیں ان کے لیے مشقت اور خطرے کی سواری سے سوار ہو کے ہی آپ سب آدمی پہنچتا ہے وہ انپ غالب العلوم بدلشم القول و امان بحوں کمال کی عربی صاحب رحمت اللہ نے کی ہے اور فرماتے ہیں کہ دیکھو فہم آدمی کی سمجھ اس کی گہرائی میں اتر کر ہی علم اور فن کی سواری کے کندھوں پر سوار ہوا جا سکتا ہندوستانی جتنی بھی عربی لکھتے ہیں نا اس میں ہندوستان کا اثر پایا جاتا ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کمال یہ ہے کہ ایسی عربی لکھتے ہیں جس میں شاہ صاحب رحمت اللہ کیا چیزوں کا اثر معلوم ہی نہیں ہوتا جب شاہ صاحب رحمت اللہ کتابیں لکھ رہے تھے تو دلی سات مرتبہ اجڑی اور بسی اور گھوڑوں کے سم خون میں انسانوں کے خون میں ڈوب گئے اور شاہ صاحب رحمت اللہ کی کتابوں میں مجاہد ایک ہر کئی سیاست کا آیا ہو کہ آج کل یہ ہو رہا ہے بس جو لکھا ہے کمال کریں اور دوسرے شاہ جو عربی لکھتے ہیں کمال کی عربی لکھتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ کوئی خالص عرب اس چیز کو لکھتا یہ کمال حضرت کے یہاں تھا یا ہمارے شیخ ابو علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تھا وہ صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ان کی چیزیں پڑھیں نا تو ایسے جن سے کوئی خالص عرب آدمی لکھ رہا ہے اسی لیے عرب ان کے بڑے مذاق تھے اور اور بڑے بڑے لوگ ان کی تقریروں کو سنتے تھے اور کہتے تھے سر سنتے تھے تو وہ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ عربیت اتنی کمال کی تھی کہ خود عربوں کو بھی بات اوقات سمجھنا دشوار ہو یہ شاہ صاحب نے جملہ لکھا ہے کمال کا جملہ لکھا وہ کہتے ہیں کہ علم اگر ایک سواری ہے نا اور اس پہ تم نے سوار ہونا ہے تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو گے پھر اس کے پلوں پر چڑھ جاؤ گے اور اگر علم اور فن جو ہے یہ خطرناک راہ ہے تو دیکھو اس کے آخر پر آرزو ہے اور آرزو یہ ہے کہ انسان کہتا ہے ہمیں سمجھ آئے یہی وہ چیز ہے جو قدرت کو ہے یہی وہ چیز ہے جو اللہ چاہتا ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا ان نبا اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جن کی ہمتیں بلند ہوتی ہمت کا بلند ہونا یہ خدا کا بہت بڑا انعام ہے کسی شخص ایک آدمی کتاب دیکھتا ہے چھوڑ دیتا ہے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ایک آدمی کہتا ہے آپ انسانوں نے ہی پڑھنی ہے نا پڑھو اسے محنت کریں گے ہمت کریں گے کرنا ہے کام کرنا ہے یہ جو ہمت کی چیز ہے یہ اللہ کو پسند ہے آدمی دنیا میں ہمت کر کے اللہ کو خود پا دیتا اور مایوس ہو کے خدا کی رحمت کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ ہمت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نقوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو سب لوگ ایک ایک پتھر لا کے رکھ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار رضی اللہ عنہ کو دیکھا وہ اپنے کندھے پہ دو دو پتھر لا کے رکھ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے عمار خود دو پتھر نہیں اٹھائے اس لیے کہ خود اٹھاتے تو امت کے لیے سنت بن جاتی تو امت میں ہر طرح کے اخراج تھے اس لیے ان کو اوپر رعایت کی گئی لیکن عمار رضی اللہ عنہ کے دو پتھروں کو اٹھانا پسند فرمایا اور فرمایا کیا ہی اچھا عمار جوان ہے لیکن اسے وہ لوگ قتل کر دیں گے جو اس لڑائی کے دن زیادہ حق پر نہیں ہوں گے یہ ترجمہ ہم اپنے پاس کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا یہ فرمایا تھا کہ تمہیں وہ گروہ قتل کرے گا جو باغی ہوگا اس کا ترجمہ ہم یہی کرتے ہیں کہ وہ لوگ قتل دیں گے جو زیادہ حق پہ نہیں ہوں گے کیونکہ سیدن علی اللہ عنہ کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے وہ زیادہ حق پہ نہیں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اور عمل میں ہمت کو پسند کیا کہ کوئی آدمی ہمت کرے اور کام کرے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خندق کے آخری دن ایسی شدید ہوا اور سردی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہے جو دشمنوں کی اطلاع آ کے دے کوئی نہیں ہوتا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا ہے اور تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وہی اٹھے گا جو میرا دوست ہوگا تو زبیر رضی اللہ عنہ ان کا اللہ کے رسول کیا چاہیے آپ نے کہا پتہ چلنا چاہیے دشمنوں کا کیا ہے تو وہ گئے اور انہیں واپس آ کے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول وہ تو شدید پریشانی کا شکار ہیں اور بھاگ رہے ہیں اور ان کی ہانڈیاں الٹ گئی ہیں چولوں پہ اور ہوا کی وجہ سے ان کے خیمے کی تنابیں اکھڑ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کا کوئی دوست تو ہوتا ہی ہے میرے دوست تو زبیر ہیں مجھے اللہ کے اطلاع ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ آتا تھا انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جب وہ واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترجیح پڑھ رہے تھے تو وہ لیٹ گئے نیند آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اتار کے انہیں اڑا دی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جب جس سے فارغ ہوئے تو انہیں اٹھایا مایا تم نعمان زیادہ سونے والے کو چاہیے اب اس شاید مجھے بتائے کیا ہوا ہے چادر جو دے دی اور اتنی محبت سے پیش آئے اس بنیاد پر کہ لوگوں نے ہمت سے کام کیا تو جو آدمی علم یا عمل جتنی ہمت کرتا ہے خدا کی توفیق اتنی شان لے حال غالب نے کہا ہے نا اور بڑی اچھی بات غالب نے کی اس نے کہا توفیق ب اندازہ ہمت ہے ازل سے ہم کہتے ہیں توفیق ملے گی خدا دے گا تو پھر غالب کہتا ہے توفیق ب اندازہ ہمت ہے ازل سے ازل سے خدا کا قانون یہ ہے کہ جو جتنی ہمت کرے اتنی توفیق ملے گی توفیق ب اندازہ ہمت ہے ازل سے آنکھوں میں وہ کترا ہے کہ نہ ہوا اسے کس نے کہا تھا آنسو بن کے بہ جائے اسے چاہیے تھا کہ کے منہ میں چلا جاتا گوہر بن جاتا ہے تو شاہجاد رحمت اللہ علیہ نے یہ جواب دیا ان کا پھر علم ہے تو پھر یہی بات ہے کہ ہمت کر کے میں اس کتاب کو لکھوں گا تمہیں بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا حکمت ہے رہ گئے دو باقی ہے کہ اب تک امت نے کسی نے یہ کام نہیں کیا اور دوسرے یہ کام کرو یا نہ کرو عمل کے تو آپ کو اتنے ہی مل رہے ہیں ان دونوں اعتراضات کے جوابات شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے دیے ہیں ہاں جی۔